حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قبا کے رہنے والے جمعے کے دن جمعے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1124